السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا سبق المختر الخفی ہے اس سے قبل ہم نے مدلس پڑھ لی تھی اور یہ اقسام چل رہی ہیں مردود کی خبر مردود کے اندر دو قسمیں تھیں تو جو دوسری قسم تھی جس کے اندر سقوط خفی تھا اس کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ایک مدلس اور جو دوسری ہے وہ اب ہم پڑھ رہے ہیں مرسل الخفی تعریف لغت تاریخ المرسل <clears throat> لغتا اسم مفعول من الارسال ارسال سے مفعول ہے بمان الاطلاق اطلاق کہتے ہیں چھوڑ دینا کسی چیز کو کأن المرسل اطلق الاسناد ولم يصله گویا کہ جو مرسل ہوتا ہے وہ اسناد کو سند کو چھوڑ دیتا ہے ولم يصله اور اس کو ملاتا نہیں ہے <clears throat> والخفی الجلی اور جو خفی لفظ ہے یہ جلی کی زد ہے جلی کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل واضح کر دینا خفی کے مقابلے میں جلی یہ نہاد نو من ارسال ہی کیونکہ ارسال کی جو یہ نو ہے یہ غیر ظاہر ہوتی ہے غیر ظاہرین یعنی چھپی ہوتی ہے اسی لیے اس کو ہم نے خفی کہا ہے فلاح کو اللہ بالبحث نہیں معلوم ہوتی مگر بحث و تنخیص کے بعد ہی غور و فکر کے بعد ہی اس بازی معلوم ہوتا ہے ارسال ارسال تو ہے ہے لیکن خفی یہ اصطلاح عمن لفظ کام اصطلاح میں یہ ہے کہ راوی روایت کرے ایسے شخص سے کہ جس سے اس کی ملاقات ہو یا وہ اس کے زمانے کا ہو اور ہو یا اس اس راوی نے کا زمانہ پایا ہو <clears throat> یہ بن رہا ہے یروی کا روایت کرے ایسے کلام کو کہ لمب اسمام ہو جو اس نے سنا ہی نہیں ہے اور بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ یا تمل ماں جو احتمال رکھتا ہو سما یا اس کے علاوہ کا ليس في لفظ قال مثال اس ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحمه الله رحم الله حارث الحارسي فإن عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف روایت اس کی مثال اس کی یہ ہے کہ جس کی روایت کی ہے اپنے حضرت عمر بن عبد العزیز کے طریقے پر یعنی ان کے طرف پر روایت کرتے ہوئے عن بن بن عامر عامر سے عن کہ اللہ تعالی رحم فرمائے پر یعنی جو حرس کہتے ہیں پہرے دار کو جنگ کے دوران جو پہرا دے رہا ہو تو جو پہرے داروں کا بھی پہرا دے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے فہن عمر علم یلقا عقبہ تو اب عمر جو ہیں انہوں نے عقبہ سے ملاقات کی ہی نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز تو اور یہ اس بات کی وضاحت کس نے کی ہے یہ مزید یوسف ان کا اصل نام ہے یوسف نزیر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے فی الطراف اپنی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے اطراف اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی تو ملاقات ثابت ہی نہیں ہے اور بن عامر سے بیما یورف الرسال الخفی اچھا جی اب ارسال خفی کو جانا کیسے جائے یورف الرسال الخفی بحاظ عمور صلاح وہی ہے نمبر ایک نص بعض على ان هذا لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه مطلقا نص و بعض ائمہ کی بالکل پکی وضاحت ہو اعلیٰ بات پر ان راوی کے یہ جو راوی ہیں لم یلقا یہ نہیں ملے ہیں من اس آدمی سے حد جس کی حدیث بیان کرتے ہیں او لم مامن ہوں مطلع یا پھر انہوں نے ان سے کبھی بالکل سنا ہی نہیں ہے مطلع سنا ہی نہیں ہے ان سے کوئی حدیث کا سما ہوا ہی نہیں ہے یعنی آئمہ حدیث جو ہیں وہ اگر اس بات کی وضاحت کر دیں تو اور دوسرا طریقہ کیا ہے اخبار عن نفسی ہی اس ارسال کی خبر دینا اپنی ذات سے جو جو راوی خود روایت کر رہا ہے وہ خود ہی کہتے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرسل ہے میں نے اس میں یہ کیا ہے لینہ لم یلقا کہیں طور کہ لم یلقا کے نہیں ملاقات کی اس نے من حدث عنہ اس شخص سے جس سے وہ حدیث بیان کرتا ہے وہ لم یسما میں شیا یا اس نے ان, ان سے کچھ بھی سنا نہیں ہے جی مزید الحدیث من وجہ آخر فی ہی زیادت شخص بین حاضر راوی و بین من روان کہ وہ حدیث جو ہے وہ آئی ہو من وجہ آخر کسی اور طرق سے بھی آئی ہو کسی اور طریقے پر بھی وہ حدیث آئی ہو ان راویوں کی کوئی اور بھی اس کے اندر چین ہو فی ہی زیادہ و شخص اور وہ جو دوسری طریقے سے یہ حدیث آئی ہے اس کے اندر ایک شخص کا اضافہ اور بھی ہو کس کے درمیان بین حاضر راوی و بین نمن رب ہو اس راوی کے درمیان جو روایت کر رہا ہے اور جس سے وہ آگے روایت لے رہا ہے اس کے درمیان ایک اور بھی شخص بیچ میں آتا ہوں بحاظ المر الثالث لیکن یہ جو تیسری صورت ہے فی خلاف للعلماء اس میں علماء کا اختلاف ہے قد يكون من نوع المزید فی مختصر الاسانید کیونکہ یہ مختصر الاسانید جو ہیں وہ اس کی ایک قسم المزید کے اندر بھی آ سکتی ہے کیونکہ یہ استعمال تو ہے کہ دو طریقے ہوں ایک طریقے کے اندر راوی اور جس سے روایت کی جا رہی ہے اس کے درمیان کوئی تیسرا شخص نہ ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص ہو بھی صحیح تو یہ کوئی ایسی دلیل نہیں بن سکتی جس کی بنیاد پر اس کو ہم مرسل خفی کہہ دیں گے حکم ہو حکم کیا ہے من نوع المنقطع فحكمه حكم المنقطع کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ یہ منقطع کی قسم میں سے ہے مرسل خفی جو ہے بس اگر اس کا انقطاع بالکل واضح ہو جائے پھر تو اس کا حکم منقطع والا ہو جائے گا اور اگر بالکل ظاہر نہ ہو اس میں کچھ پوشیدگی ہو کچھ نہ ہو تو پھر جو ہے یہ پھر بھی اس کو ہم ضعیف کہیں گے اشر المصنفات فیہ کتاب التفصیل لمبہم المراسیل للخطیب البغدادی خطیب بغدادی کی جو کتاب ہے یہ اس کے اندر ارسال خفی کے اوپر انہوں نے تشریف فرمائی ہے آگے چلتے ہیں ملحقات الحدیث المنقطع المعنن والمؤنن حدیث منقطع کے جو ملحقات ہیں یعنی حدیث معنن اور حدیث مؤنن یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے حکم کیا ہیں جی تو کہتے ہیں کہ لقد انتہت انواع المردود ستہ اللتی سبب ردیہ سخت من الاسناد کہ وہ جو چھ قسمیں ہیں مردود کی وہ تو مکمل ہو گئی یہاں پر کہ جو جن کے رد کرنے کا جو سبب تھا وہ سخت من الاسناد تھا کہ صنعت کے اندر جو ہے وہ سکوت پایا جا رہا ہے تو ہم نے خبر مردود کی جو چھ اقسام تھی ان کو تو ہم نے یہاں بیان کر دیا لیکن لما کان المان والمعنن مختلف فیما تو حل ہما من نو منقطع اوبل متصل لیکن جب ہوئی معنان اور معنن جو حدیثیں ہیں مختلف مختلف کے اندر یعنی تھوڑا سا اختلاف پایا گیا تو کہ کون سا اختلاف کہ حل ہما من نو منقطع کیا ان کو ہم منقطع کی اقسام میں سے شامل کریں حدیث معنان کو یا حدیث محنن کو یا پھر اس کو ہم متصل کی نو میں شمار کریں کیوں لذا رأیت الحاقهما بانواع المردود بسبب سخط من الاسناد تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے رائی تو میں نے گمان کیا یا میری رائے یہ ہے کہ الحاق ہما ان دونوں کو الحاق کرنے کے بارے میں کس کے ساتھ بھی انواع مردود کہ یہ متصل نہیں ہے بلکہ مردود کی انواع میں سے ہی آئیں گی یہ سب ابھی سخت من الاسناد اور اس کی وجہ جو ہے وہ صنعت کا ثابت ہونا ہے اچھا اب ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ تعریف کیا ہے معنان کی لغت المعنان اسم مفعول من عن عن بمعنى قال عن عن لغت میں معنان اس میں مفعول کا سیزا ہے عن عنا سے عن عنا یو عن عنو یو عن عنو بیمانا قال عن عن اس معنی میں کہ جب کوئی شخص کہتا ہے عن فلا عن فلا تو یہ یعنی یہ کوئی باقاعدہ لفظ تو نہیں ہے عربی کا لیکن چونکہ استعمال میں زیادہ آ رہا ہے تو اس کو آنا آنا کہہ دیا ورنہ بذات خود آنا آنا کوئی اس میں ربائی نہیں ہے اچھا جی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں صفوں کی دائیں جانبوں صفوف کے یعنی صفوں کی دائیں جوانب سے دائیں جوانب پر میامین جمع ہے یمین کی تو یہ ساری جو حدیث آ رہی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ تو یہ وہ حدیث جس کے اندر آن آن آن کے ذریعے سے گفتگو کی, کی جا رہی ہے اچھا اب ہم سب پوچھتے ہیں کہ حل ہوا من, من المتقی بھی امیل ممتا تو پہلی رائے کیا ہے اختلاف العلماء فیہی علا قولینی دو وجوہات کی بنیاد پر علماء کا اختلاف ہے دو صورتوں میں قیلہ ایک صورت یہ کہ انہو منقطعون حتی یتبین اتصالہو وحد القول غیر معتمد کہ یہ منقطع ہے یہاں تک کہ اس کا اتصال جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے کیونکہ اب ہان سے جب آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کہ تو اب کیا پتا ان دونوں کے درمیان میں حقیقی اتصال ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے لہٰذا اگر حقیقی اتصال ہونا جب ثابت نہیں ہو رہا تو پھر اس کو ہم منقطع کہیں گے کیونکہ آن تو اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آن کے ذریعے سے جو آن سے پہلے اور آن کے بعد والے جو راوی ہیں ان کا آپس میں تعلق ثابت ہو جائے کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات مجھے وہاں سے معلوم ہوئی لیکن اصل ماخذ اور ممبا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ بات زید سے معلوم ہوئی کہ زید اس بات کا اصل ممبا تھا لیکن براستہ یا بواسطہ علی کے مجھے یہ بات زیادہ سے معلوم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے عام کا مانا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ منقطع ہی کی ہے قسم یہاں تک کہ اس کا اتصال بالکل واضح ہو جائے لیکن پھر اس قول کو کہا کہ یہ غیر معتمد بھی ہے معتمد غیر معتمد والقول صحیح اللہ بھی علی عمل لیکن وہ قول جو کہ صحیح ہے اور درست ہے جس کے اوپر عمل بھی ہے اہل محدثین کا علماء حدیث کا وہ کیا ہے والاصولی <clears throat> اور جمہور کی جمع جماہی کہ جو جمہور اصحاب حدیث فقہ اور اصول یعنی, یعنی علماء حدیث علماء فقہ اور علماء اصول کے جو جمہور علماء ہیں انہوں نے کیا کہا اس کو اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان متصل بشروط کہ حدیث معان جو ہے یہ متصل ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اتفقو اعلیٰ شرطین اب شرائط کون سی ہیں دو شرطوں پر تو سبھی متفق ہیں وقت لفو فی اشتراک ہی آدھا ہوما اور جو باقی اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ جو شرطیں ہیں ان کے اشتراک میں ان کے پائے جانے میں ان کا اختلاف ہے شرطان بہر وہ دو شرطیں جس پر ان سب کا اتفاق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ مذہب مسلم اور امام مسلم کا جو مذہب ہے وہ تو یہی ہے کہ بس ان دو پر ہی اتفاق کر لیا جائے اس کے علاوہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ دو شرطیں وہ کون سی ہیں جو کہ ضروری بھی ہیں اور امام مسلم کے نزدیک اتنی ہی دو کافی ہیں اگرچہ باقیوں نے اس کے علاوہ کی بھی شرائط ذکر کی ہیں تو وہ پہلی دو جو ہیں وہ یہ ہیں اللہ یقون المعنان مدلسن کہ وہ جو حدیث معنان ہے یا مدلسن کہہ لیں کہ وہ, وہ حدیث معنان مدلس نہ ہو اچھا جی دوسری کی کیا شرط ہے ان یمکن لقاء بعضهم بعضا ای لقاء المعنعین بمن عنعن عنه کہ بعض کا لکھا یعنی دو جو راوی ہیں آن سے پہلے اور آن کے بعد اس کو انہوں نے کہہ دیا بعض بازا کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ جو لکھا ہے وہ بس ممکن ہو یہ نہیں کہ ضروری ہو ممکن ہو ابھی لقاء المان یعنی جو حدیث مان بیان کر رہا ہے اس کا لکھا بے من آن آنہو کے ساتھ جس کے آن کے بعد جو راوی ہے اس کے ساتھ اس کا لقا جو ہے وہ ممکن ہو ایسا نہ ہو کہ وہ زمانہ ہی اور وہ دونوں کے درمیان زمانے کا اتنا اختلاف ہو ایسا نہ ہو بلکہ اور یا پھر شہروں کا اتنا اختلاف ہو اور بورڈ ہو کہ ایک کوفہ میں تھا اور ایک مدینہ میں تھا اور کہیں سفر بھی ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت نہ ہو وہ اما شروط اللہ اختلاف کی اعلیٰ اشتراکی زیادت علی شرطینی سابقینی فہیہ بہرحال وہ شرطیں کہ جس کے اندر اختلاف ہے اس کے مشروط ہونے میں زیادتی کرتے ہوئے ان دو شرطوں جو سابقہ چلتے ہیں ان پر اضافہ کرتے ہوئے تو وہ جو اگلی دو شرطیں ہیں یا اگلی جو شرطیں ہیں وہ یہ